میں سوال کرنا کنڈ پچھو کسے چوہے تو بغیر دا کام میں بولا میں کنا آگے سٹ کے بغیر کرنا ملتان شہر کے اندر بیٹھ کے کوئی مائی دل آ رہا مینو میرے گل کا جواب دے پی دے تول پیش کرے میرا سر وٹ کتیا کے سٹ چھوڑیا جے دسو وجہ کی ہے دوائی وچ دی شیشی والی کھانی ہے اتنے کتی جڑی بیٹھی ہے ایک کا بیٹھی ہے ڈاکٹر نہ بنیں گے سکول نہ ہوگا نہ بنن گے تو جان چھٹے گی یہ نہ سانو دلہ کیتا ہے بےمان کیتا ہے بغیرت کیتا ہے ساڈے بیماریاں لائ